الرحمن الرحیم اور بارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے الرحیم سات مرتبہ پڑھ لیجیے یا باری او سات مرتبہ پڑھ لیجیے یا باری او آمین یا رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارت ربنا وتعالیت یاد الجلال والإکرام وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين پاس میں آتا ہے کہ جو سورہ حشر کی آخری آیات صبح کو پڑھ لے تو شام تک اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک اس کے لیے ستر ہزار فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور جس شخص نے ان آیات کی صبح تلاوت کی اور وہ اسی روز انتقال کر گیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے شہدا کا مرتبہ اور مقام عطا فرمائے گا قرآن مجید فقان امین کی جب آیات تلاوت ہوں تو اس وقت صرف سننا چاہیے ساتھ مل کر نہیں پڑھ سکتے أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عارف الغيب والشهادة هو الرحمن الله الذي لا إله إلا هو الملك القدور السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المسور له الأسماء اللہ العظیم روی تو سنت الاعتکاف اللہ تعالی وہی رحمان اسی کی رحمتوں

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود کے وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا

بارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله

کی تلاوت کو صرف سماج کیجیے اس صورت مبارکہ میں حضور علیہ فلاۃ والسلام کی رفتوں بلندیوں کا ذکر ہے اے کریم مالک تو ہمیں حضور علیہ فلاط والسلام سے حقیقی محبت عطا فرما دے

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد إلا الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله أكبر نے دیکھو پھر ان کی زندگی کی صبح نہ تھی اور وہ زندگی کے آخری لمحات تھے دیکھتے دیکھتے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے آج نہیں تو کل کل نہیں تو وہ وقت تو آئے گا میرے پیارے بھائی کو چندیری قبر میں اتار دیے جائیں گے دنیا کی اکثر محبتیں مال دنیا کے غرض لالچ کی خاطر ہوا کرتی ہیں اور میرے پیارے بھائیوں یہ دنیا کی محبتیں جن سے قائم کی جاتی ہیں وقت آنے پر یہ منہ موڑ لیتے ہیں انسان افسوس کرتا رہتا ہے لیکن وہ زندگی کے ایام دنیا کی ٹھوکریں کھاتے کھاتے گزار دیے اس نے اب افسوس کرنے سے گیا وقت تو ہاتھ نہیں آتا اس بے وفا دنیا نے کئی زخم دیے لیکن کتنے نادان ہیں وہ لوگ پھر بھی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنے پروردگار کی نافرمانیاں کرتے ہیں ایک نہ ایک دن یہ دنیا ٹھکرا دے گی کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے دنیا کی ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی انسان کفن اس کے ساتھ ہوگا اور اندھیری قبر میں روانہ کر دیا جائے گا آئیے ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے یا باقی انتل باقی تمام مسلمانوں کی شفا یابی کی نیت کے ساتھ یا شافی اندر شافی کہ اے مالک چاہے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہو تو اپنے فضل و احسان سے مریضوں کو شفا عطا کر دے اے شفا دینے والے ہمیں بھی مہلک امراض سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما اور پھر یا کافی انتل کافی کہ میرے لیے اللہ کافی ہے نہ پرواہ کروں گا میں دنیا کی کہ میرے لیے اللہ کافی ہے حرام سے اپنے آپ کو دور کر دوں گا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر اپنے رب کو میں فراموش ہرگز نہیں کروں گا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے ختم قادریہ شریف کے نور کو اے مالک تو گھر گھر میں عام کر دے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے کہ کیا مانا ہے شیطان چاہے کتنا ہی زور لگا رہے اللہ والوں سے دور کر دے اور تاثر یہ دے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے کہ مانا یہ ہے کہ تم غوث اعظم سے اپنے آپ کو دور کر دو اے مالک ہمارے مقدر میں ایسے لمحات نہ کرنا ہمیشہ کے لیے ہمیں غوث اعظم کے دامن سے وابستہ کرنا اس لیے کہ غوث اعظم کو تو نے یہ شرف فضیلت اور کمال عطا کیا ہے کہ جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اس کی زبان پر کلمہ طیب جاری اور ساری ہو جائے گا تو آئیے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے مل کر پڑھتے ہیں بسم اللہ باقی پ ہوتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا محبوب علیہ السلاۃ وسلام کو رب العالمین نے بلند و بالا مقام عطا کیا ہے کہ جس سے محشر میں بخشا گیا محبوب علیہ السلاۃ وسلام شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تو لوگوں کی مشکلیں آسان ہوں گی محبوب علیہ اللہ وسلام کے فضیلت و عظمت مرتبے کو جو اس دنیا میں پہچاننے کی کوشش کرے ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے اسی کے لیے نجات ہے اے اللہ کے محبوب اللہ کی عطا سے ہم پر وہ نظر کیجیے کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے اللہ

کا

کیا پاچل ہے کیا شکا کیا ہے کیا ہے سب پاچل ہے

فرقان حمید احادیث طیبہ اور اقوال صالحین سے وہی خوش نصیب روشن اور منور ہوتے ہیں وہی مستفید ہوتے ہیں وہی فیض حاصل کرتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہو جاتا ہے اللہ والوں کو مدد کے لیے پکارنا در حقیقت انہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وسیلہ ہی بنانا ہے کوئی بھی مسلمان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو یا دیگر اولیاء کرام کو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب پکارتے ہیں یا رسول اللہ المدد یا غوث المدد یا خواجہ یا دیگر کسی بھی ولی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے اے اللہ کے مقبول بندے آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیڑا پار فرما دے گا بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل پر بھی استقامت حاصل کر لیتا ہے نوافل کی کثرت کرتا ہے تو رب العالمین نے فرمایا فکن تو سم اہ البی یس تو میں اپنے اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے وہ بقور الدی یوسر بھی اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے کیا مطلب اللہ رب العالمین تو آنکھ کان زبان اعضاء سے بالکل منجہ اور پاک ہے اس کا کیا مطلب ہے تو تفسیر کبیر میں اس کی یہ تشریح بیان کی گئی کہ سمیع القریب والبعید قدر على التصرف في الصعب والسهل والبعید والقریب یعنی جب اللہ تعالی کے جلال کا نور بندے کے کان ہو جاتا ہے بندے کی آنکھ بن جاتا ہے تو وہ دور اور نزدیک کی پکار کو سن بھی لیتا ہے اور مشکل کو آسان کرنے پر قادر بھی ہو جاتا ہے شک کا تعلق قریب دور موت اور وفات سے یا زندگی سے نہیں ہے جس کو پکارا جا رہا ہے اگر خدا سمجھ کر پکارتا ہے سمجھ کر پکارتا ہے الہ سمجھ کر پکارتا ہے تو یہ شرک ہے ورنہ بالکل جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توحید کا پرچم اس شان سے بلند فرما دیا فرمایا کو بادی یعنی اللہ تعالی کی قسم بے شک میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا ہو اس کا مجھے خوف ہی نہیں ماں اخافو مجھے خوف ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے شرک کی حقیقت کیسٹ پر کتاب موجود ہے کیسٹ سن لیجئے اور کتاب کا مطالعہ کر لیجئے آئیے اور سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور وسیلے کے پکارتے ہیں رب العالمین اور سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم تمام کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور تادم حیات اپنے پیاروں کے دامن سے ہمیں وابستگی عطا فرمائے جا العالمین سورہ یاسین شریف کی عظمتوں کا صدقہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کر دے اے خالق اور مالک حنان اور منان اے کریم مالک تو ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت عطا کر دے آپ اپنی نیتوں اور مرادوں کو جس مقصد سے آپ اس ختم قادریہ شریف میں شامل ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے جو آپ کے حق میں بہتر ہو پروردگار وہ آپ کو عطا فرما دے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو صرف سماعت کیجیے جہاں آپ اپنی نیتوں اور مرادوں کو ذہن میں رکھیں وہاں ہو سکے تو یہ نیت بھی شامل کر لیجیے کہ مالک تو مجھ پر کرم کر دے اور قرآن پاک سننے کا مجھے جذبہ دے الحمد روزانہ صبح سات سے ساڑھے آٹھ بجے تک اسی مسجد میں درس قرآن کی محفل ہوتی ہے دور سے بھی کچھ خوش نصیب شامل ہوتے ہیں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

كنا جعلنا في أعناقهم أولانا فهي إلى الأذقان فهم مقبحون وجعلنا من بين يديهم سدا ومن قلبهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسماء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونسق ما قدموا وآثارهم وكل شيء أخلناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القضية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليه السيل فكذبوا ما فعززنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر كذبتم بل أنتم قوم مسلكون وجاء من قصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أتنظر من دوني آلهة يريد بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينفذوني ميدا لفي ظلال مبين إني يا بنات بربكم فاسمعوا لكي ندخل الجنة قال يا ليس قومي يغفرون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جحر من السماء وسلم العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهدلون ألم يروا كما لكنا قبلهم من القرون أنه إليهم لا يغفرون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية له والأرض الوحيدة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا يرجعون فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت ويديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزمان كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية له الليل نستقبل والنهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر إلا ذلك القدير العزيز العليم والقمر قدرناه ونازل حتى عاد بالأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالولد المشروع وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغلقهم فلا صديق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا يا حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونبعهم من لو يشاء الله وطعنه فيأتم إلا في ظلام مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يغفلون فلا يستطيعون توكلة ولا إله

هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صلحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم فأسبالهم في غيار على الحرائق متكئون له فيها فاكهة ولهم مما الظالمين ولقد أردنا منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تاقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نقصر على أقوالكم وتغنمنا أيديهم وتشهد عجلهم بما كانوا الخلق أفلا يعقلون قل يحيي الذي ينشاء ولو الله وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا إذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إلى

بسم الله الرحمن الرحيم حبك في فقلت لغواتي دعت فهمت بسفتي بين الأبصار ساری بب نماری گو دن بہ نپن تر مواری پشپاری بتا مو بماری بداری

الجمال وأطلعني على سر قديم وقل لدني وعطاني سواري ووداري إلى أقطع بجماعي فحبي ناشد في كل حال ولو ألقيت سري في نحال لطال الكل غرور في الزمان ولو ألقيت سري في جبال لشفت مخلفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لقبلت

تحت حكمه ووقتي قبل قلبي قد فارك نعود إلى بلاد الله جل والكبر اللہ ہاں تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بتفيل رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم يا حنان يا منان أكريم فالبردقار أكريم اے مالک اے حنان اور اے گناہ گاروں پر کرم کرنے والے مالک جب تیری توفیق سے تیرے کرم فرمانے سے تیرے دربار میں جمع ہے تو مالک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما دے اے کریم مالک مقبول بندوں کی مقبول عبادتوں کا صدقہ ہماری چھوٹی پھوٹی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے یا الرحیم تو غفار ہے تو گناہوں کو بخشنے والا ہے اے کریم مالک ہم تیرے عاجز اور کمزور بندے ہیں تجھ سے تیری امید رحمتوں کے امیدوار ہیں اے کریم مالک اے پروردگار ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے یا ارحم الراحمین بڑی امیدوں سے تیرے بندے ختم قادیہ شریف میں شامل ہوتے ہیں اے اللہ بہت سے ایسے ہیں جو در در کی کھا کھا کے تھک چکے ہیں اے مالک تیری رحمت پر امید قائم کر کے کے کہ حضور اعظم صدقے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں تیرے مبارک ناموں کا ذکر ہوتا ہے رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے اے مالک جب تیرے بندوں نے تجھ سے امید قائم کر کے تیرے دربار میں حاجتوں کو لے کر حاضر ہو گئے تیری بار میں مشکلات سے نجات کا سوال کرنے کے لیے حاضر ہو گئے تو اے کریم مالک تو اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا اے اللہ اگر تو نہ سنے گا تو کون سنے گا اے مالک تو کرم نہیں کرے گا تو پھر کس کے دروازے پر جائیں گے اے اللہ ہمیں در در کی ٹھوکروں سے بچا لے اے اللہ ہمیں دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے اے اللہ ہمیں مایوس ہونے سے بچا لے اے اللہ ہمیں ناکام ہونے سے بچا لے اے مالک ہمیں نامراد ہونے سے بچا لے اے بگڑی بنانے والے اے مراد کو پہنچانے والے اے دعاؤں کی قبول فرمانے والے اے کن پیا کن کے مالک سب کی حاجتوں کو پورا کر دے ہے سب کی جائز تمناؤں کو پورا کر دے آج کا یہ دن مالک بارہ تاریخ ہے بارہویں آقا علیہ و السلام کی ولادت با سعادت کے صدقے سے مالک سب کی حاجتوں کو پورا کر دے اے اللہ ان قریب جو لمحات داخل ہونے والے ہیں یہ شب پیر کے لمحات ہیں اے اللہ پیر کو تیرے محبوب کی ولادت ہے تیرے محبوب کے نور کا صدقہ سب کی حاجتوں کو پورا کر دے ہے قریب مالک اس ماہ مبارک میں تیرے کتنے کاملین کی یادیں وابستہ ہیں اے مالک تیرے مقبول بندوں کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اے اللہ تو بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا کر دے اے اللہ جن کے نارینا اولاد نہیں انہیں غوث اعظم کا تیرے محبوب علیہ اسملاط و سلام کا عاشق عطا کر دے اے قریب مالک اپنے محبوب علیہط و سلام کی عزتوں کا صدقہ فاطمہ زہرا کا جن لمحات میں تیرے محبوب نکاح فرما رہے تھے اے اللہ رشتوں کی رکاوٹوں کو تو دور کر دے اے اللہ نیک اور صالح غیر لالچی رشتے عطا کر دے اے قریب مالک جو اپنے گھروں میں ہیں انہیں سکھ اور چین عطا کر دے اے اللہ والدین بڑی امیدوں کے ساتھ اپنی بچیوں کو روانہ کرتے ہیں اے مالک تو اپنے کرم سے جو بچیاں اپنے گھر میں پہنچ چکی ہیں انہیں سکون اور اطمینان عطا کر دے اے اللہ بہت سے لوگ اپنے مستقبل سے وابستہ تعلیمی معاملات میں کامیابی کے طلبگار ہو کر اس محفل میں شامل ہیں اے اللہ انہیں حقیقی معنوں میں تعلیم میں کامیابی عطا کر دے یا اللہ بہت سے لوگ جو ہیں ایسے بھی ہیں جو نوش جو نوکری کے متلاشی باہر ملک جانا چاہتے ہیں اے اللہ جس کے حق میں جو بہتر ہو اسے عطا کر دے اے کریم جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے جو چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کی خواہش ہمارے دلوں سے نکال دے اے اللہ تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا کر دے اے کریم بے جا مقدموں کا خاتمہ ہو جائے مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے اے اللہ بدسکونی کا خاتمہ ہو جائے چوری اور ڈاکو کا خاتمہ ہو جائے اے اللہ جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں پھر سے ان کے کاروبار کو چلا دے اے اللہ جو بے روزگار ہو گئے ہیں عثمان غنی کا خزانہ عطا کر دے اے مالک اے کریم اے انان حضرت بلال کی ادان کا واسطہ جن لوگوں کو دینا ہے ان کا دینا تو آسان کر دے اے اللہ جن کا لینا ہے تو لینا آسان کر دے اے اللہ سوچ کی لانت سے ہر مسلم ایمان کو بچا لے اے اللہ جو سوچ سے بچنا چاہتے ہیں اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں کہ سوچ سے نجات مل جائے اے اللہ تو ان خوش نصیبوں کی غیبی مدد فرما دے غیبی امداد کر دے اے قریب دیان و سلطان جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں جن کی چین کی نیند اڑ چکی ہے مالک تو انہیں سکون اور اطمینان عطا کر دے بے گھروں کو گھر عطا کر دے بے سکونوں کو سکون ادا کر دے اے اللہ جن کے بچے ایب نارمل ہیں اے اللہ تو ان کے حال پر خصوصی کرم کر دے جن کے والدین بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے جن کی دعا کے دروازے کھلے ہیں انہیں درازی عمر بل خیر عطا کر دے اے قریب مالک بہت سے لوگ ایسے پریشان حال ہیں کہ اپنی پریشانی کسی سے نہیں کہہ سکتے اے اللہ ان کے گھر کا سکون برباد ہو گیا اولاد نافرمان ہے تو بیوی بیویوں سے نہ چاچیاں ہیں تو گھروں میں سکون نہیں اے مالک در در کی چھوکرے کھا کھا کر لوگ تھک چکے ہیں اے اللہ تیرے محبوب کے امتی ہیں اے اے اللہ اللہ تیرے ہیں سے امیدیں قائم کیے ہوئے ہیں اے قریب حنان اور مندان فاطمہ زہرا کے سجدوں کا واسطہ ابو بکر صدیق کی تلاوت کلام کا صدقہ ابو ذر غفاری کے تقوا کا واسطہ جس کی جو حاجت اور تمنا ہے مالک تو اس کی حاجت اور تمنا کو پورا فرما دے کریم حنان و مندان کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا کبھی مقروض نہ کرنا اے اللہ اے اللہ جو مقروض ہیں تو ان کے قرضوں کو اتار دے اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کو اتار دے اے کریم حنان و مندان رحمان و سلطان اے عزتیں دینے والے والے دونوں جہاں کی دائمی عزتوں سے مالا مال کر دے اے ذلتوں سے بچانے والے دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچا لے اے اللہ نے جلد سے جلد تیرے محبوب علیہ صلاحت و السلام کے دربار کی بادب مقبول حاضری عطا کر دے تیرے محبوب اور تیرے محبوب کے محبوبین کے دربار کی حاضری عطا کر دے عراق فلسطین کشمیر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب کی غیر سے مدد کر دے اے اللہ جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں تو انہیں نیز تو نابود کر دے مسلمانوں کو عزتیں دے دے مسلمانوں کو وقار دے دے مسلمانوں کو غیروں کے طریقوں کو ٹھکرا کر تیرے محبوب علیہ السلاط وسلام کے دامن سے وابستگی دے دے اے اللہ اس دل کو دین پر ثابت قدمی کی نعمت عطا کر دے شکر گزار بندہ بنا دے ایمان کی حفاظت فرما جو مانگا اپنے کرم سے دے دے جو نہیں مانگ سکے اپنے فضل سے دے دے اے اللہ ہمارے مقدر میں خیر کو لکھ دے ہر شر اور فتنے سے بچا لے اے اللہ جن جن بھائیوں نے زبانی یا پرچیوں کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا اے مالک سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما اس محفل پاک کو قبول اور منظور فرما اس کا ثواب آپ حضور علیہ علاۃ وسلام کی بارگاہ میں بارگاہیت مدد پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام انبیاء علیہ السلام تمام صحابہ علیہ رضوان خلفاء راشدین امہات المؤمنین الزہرا حسنین کریمین سید الشہداء حضرت عبد اللہ ابن جہش شہیدان احد و بدر حنین سید امام امام موسی کاظم علی رضا ام الخیر حضور غوث اعظم کے والدین حضور پنور علیہ الصلات والسلام کے والدین سعید امام عاری مقام امام زین العابدین امام جعفر صادق امام باقر امام زین العابدین کو پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما تمام صحابہ صحابیات کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرمان حضور غوث خواجہ غریب نواز محمد شاہ اللہ سرکار تمام کامرین خواجہ الدین سیرانی تمام جیلانی قادری چشتی رفاعی سلاسل کے بزرگان دین شیخ عبد الحق شاہ عبد الطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند الاسلام علامہ شاہ احمد قاری مسلم الدین مفتی وقار الدین تمام اساتذہ اور مشائق فضل حق خیر وادی علیہ رحما تمام مؤمنات مسلمین مسلمات جو درود پاک کے ٹوکن اور قرآن پاک کے ٹوکن پر اپنے عزیز و اقربا کے نام لکھتے ہیں جو پہلے ختم قادریہ میں آتے رہے مالک ان تمام کو ایسال کرتے ہیں قبول و منظور فرما شبد میں واپسی یا اللہ ہو